غرناتا سے ہجرت کے بعد اندلس کے تاجدار ابو عبداللہ کی حکومت الفجارا کے پہاڑی علاقوں میں صرف پانچ میل چوڑے اور دس میل لمبے علاقے تک محدود تھی اس جاگیر کی مغربی سرحد پر چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کی ایک لمبی دیوار تھی اس سے نیچے کی طرف ایک پرانا قلعہ ابو عبداللہ کی قیام گاہ تھا یہ پہاڑیاں شمال کی جانب بتدریج بلند ہوتی گئی تھیں اور ان کے پیچھے ایک قلعہ اور زرخیز وادی کی چالیس بستیاں ابو عبداللہ کے سابق وزیر ابو القاسم کی ملکیت تھی ابو القاسم کی جاگیر کے منتظم کا نام مصحب تھا وہ ابو القاسم کی بیوی کا چچازاد بھائی تھا اور سلطان کی آمد سے کچھ دن بعد اپنے گھرانے کے چند افراد کے علاوہ مسلح محافظوں نوکروں اور غلاموں کے ساتھ جاگیر میں منتقل ہو چکا تھا لیکن غرناتا میں ابو القاسم کی مصروفیات کچھ ایسی تھی کہ گزشتہ تین برس کے عرصے میں اسے چار ہفتوں سے زیادہ وہاں ٹھہرنے کا موقع نہ ملا جو قافلے سلطان ابو عبداللہ کے ساتھ یا اس کے فوراً بعد الفجارہ پہنچے تھے ان کی اکثریت بے سر و سامانی کی حالت میں گرناتا سے نکلی تھی لیکن اس کے بعد نین کا طرز عمل دیکھ کر باقی لوگوں کو یہ امید ہو گئی تھی کہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اس لیے وہ نسبتاً اطمینان سے اپنی جائیدادوں کو فروخت کر کے الفجارہ پہنچتے اور پھر سمندر عبور کرنے کے لیے جہازوں کا انتظام ہوتے ہی ساحل بربر کی طرف ہجرت کر جاتے فریڈینینڈ کی بھی یہی خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اندلس چھوڑ کر افریقہ چلے جائیں اور اس پر یہ الزام بھی نہ آئے کہ اس نے زبردستی انہیں جلا وطن کر دیا ہے اس لیے اس نے نہ صرف جنوب کی طرف پناہ گزینوں کے راستے محفوظ کر رکھے تھے بلکہ مسلمانوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے وہ حت الامکان معاہدے کی یہ شرط بھی پوری کرتا رہا کہ جو لوگ غرناتا سے جا چکے ہیں وہ تین سال کے اندر اندر کسی روک ٹوک کے بغیر اپنے گھروں کو واپس آ سکتے ہیں اور اس عرصے میں وہ اپنی املاک کا انتظام کرنے یا انہیں فروخت کرنے کے لیے اپنے کارندے بھی مقرر کر سکتے ہیں مہاجرین کے ان قافلوں کو نصرانی لشکر کے لوٹ مار سے محفوظ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اہل بربر اور ترکوں کے جنگی جہاز بحر روم میں گشت کرتے رہتے تھے اور فریڈینینٹ اپنے مفتوحا علاقوں میں بے چینی پیدا کر کے کسی بیرونی مداخلت کا خطرہ مول لینے کو تیار نہ تھا مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں فریڈینڈ کے عزائم کلیسا کے انتہائی تنگ نظر راہبوں سے کسی طرح کم خطرناک نہ تھے لیکن اس کے نزدیک مسلمانوں کی رگوں سے رہا سہا خون نچوڑنے کا بھی ابھی وقت نہیں آیا تھا اور اسی وقت کے انتظار میں وہ شطرنج کے مختلف چالیں چل رہا تھا کلیسا کے جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے اس نے فوری طور پر ایک نیا محاذ کھولنے کی ضرورت محسوس کی اور تنگ نظر راہبوں کی توجہ اس نے یہودیوں کی طرف مبزول کر دی کرناتا کی فتح کے جشن سے فارغ ہوتے ہی فریڈینڈ نے یہ فرمان جاری کیا اب اسپین کے یہودیوں کے لیے عیسائیت کے دامن میں پناہ لینے یا جلا وطن ہونے کے سوا کوئی راستہ نہیں حکم عدولی کی سزا موت ہے فریڈینڈ نے اپنی عیسائی رعایا کی توجہ یہودیوں کی طرف مبزول کر کے کرناتا کے مسلمانوں کو یہ تاثر دیا تھا کہ وقت کی آندھیوں نے اپنا رخ بدل لیا ہے اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ ان کے ہوشیار وزیر ابو القاسم کی ایک اور کامیابی ہے کہ فاتح دشمن انہیں اپنی یہودی رعایا کی نسبت بہتر سلوک کا مستحق سمجھتا ہے ان کے گھر محفوظ اور ان کی مساجد آزاد ہیں اور اس کے ساتھ ہی اہل غرناتا کے بیرونی مددگاروں کے دل میں یہ احساس پیدا کر دیا تھا کہ غرناتا کے حالات اطمینان بخش ہیں اس لیے انہیں یہاں کسی قسم کی مداخلت کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نئی مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے چنانچہ ترکوں کے جنگی بیڑے کی توجہ اسپین کے بجائے جینیوا اور اٹلی کے ساحلی علاقوں پر مبزول ہو چکی تھی ایک دن ابو عبداللہ اپنے قیام گاہ کے بالائی منزل کے ایک کمرے میں دریچے کے قریب کھڑا پہاڑوں کے اس تنگ اور راستے کی طرف دیکھ رہا تھا جو ابو القاسم کے قلعے کی طرف جاتا تھا اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی امی جان آپ اس نے چونک کر پیچھے دیکھتے ہوئے کہا سلطان کی والدہ ملکہ عائشہ چند ثانی تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی پھر اس نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا بیٹا مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم نے آج ناشتہ بھی نہیں کیا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا امی میں بالکل ٹھیک ہوں اور تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے یہاں کھڑا ہوں ماں نے درد بھرے لہجے میں کہا ابو عبداللہ اب اس طرف دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں اب ابو القاسم تمہارے پاس نہیں آئے گا ابو عبداللہ نڈھال ہو کر ماں کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا امی جان کبھی کبھی یہ قلعہ مجھے ایک قید خانہ محسوس ہوتا ہے اور میرا دم گھٹنے لگتا ہے بیٹا یہ قید خانہ تم نے خود ہی منتخب کیا ہے ورنہ مراکش کی زمین تمہارے لیے بہت کشادہ ہے اور یوسف کے پیغام کے بعد تمہیں مراکش کے حکمران کی دعوت بھی موصول ہو چکی ہے امی خدا کے لیے آپ پھر یہ موضوع نہ چھیڑیں میں نے یوسف کو بتا دیا تھا کہ میں اندلس سے ہرگز ہجرت نہیں کروں گا بیٹا بوڑھی ملکہ نے آپ دیدہ ہو کہا میں تمہیں چھوڑنے کا مشورہ نہیں دوں گی صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فریڈینٹ اور ابو القاسم سے کوئی نیک توقع رکھنا خود فریبی ہے تم گزشتہ چند ہفتوں میں کتنی بار ابو القاسم کے متعلق پوچھنے کے لیے اپنے آدمی بھیج چکے ہو اور اس کے ادنا ملازم بھی اس قدر گستاخ ہو گئے ہیں کہ کسی نے کوئی تسلی بخش جواب دینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی امی ابو عبداللہ نے قدر نرم ہو کر کہا میں اس کے نوکروں یا گھر کے آدمیوں کو قصوروار نہیں ٹھہراتا انہیں غرناتا میں اس کی سرگرمیوں کا علم نہیں ہو سکتا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی مرتبہ جب وہ یہاں آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں غرناتا میں ان دنوں جو کام کر رہا ہوں وہ تمہاری بہتری کے لیے ہے کسی دن میں غرناتا سے تمہارے لیے ایسا تحفہ لاؤں گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے کیا یہ درست نہیں سقوط غرناتا کے بعد ہم جس محیب آندھی کے تصور سے لرز اٹھے تھے اس کا رخ ابو القاسم نے مسلمانوں کے بجائے یہودیوں کی طرف پھیر دیا ہے اور بہت سے لوگ جو بے سر و سامانی کی حالت میں غرناتا سے ہجرت کر کے الفجارہ اور یہاں سے افریقہ پہنچ گئے تھے دوبارہ اپنے گھروں کا رخ کرتے ہوئے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے امی جان تین برس قبل آپ کی طرح میں بھی اسے اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا مجھے اس کی صورت تک دیکھنا گوارا نہ تھی لیکن اب مجھے آپ کے سامنے یہ اعتراف کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ مجھے اس کا انتظار رہتا ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی شکل دیکھ کر ہی مجھے اپنے مستقبل کے متعلق اطمینان ہو جائے گا آپ کو یہ شکایت تھی کہ جب بھی وہ دو چار دن کے لیے یہاں آتا ہے تو الفجارہ کے سرکردہ لوگ جن میں سے اکثر نے ابھی تک مجھ سے ملاقات تک نہیں کی اس کے استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں وہ ان کی شہانہ دعوتیں کرتا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی خفیہ محفلوں میں کیا باتیں ہوتی تھیں اس کے باوجود میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ الفجارہ کے شیوخ کے ساتھ اس کی دلچسپی صرف ہماری بہتری کے لیے ہے وہ انہیں اطمینان دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب تک وہ پر امن رہیں گے ہماری جاگیروں کی طرح دوسرے علاقے بھی نصرانیوں سے محفوظ رہیں گے کیا یہ حیران کن بات نہیں کہ ان سرکش لوگوں نے تین سال کے عرصے میں کوئی بغاوت نہیں کی اگر وہ ابو القاسم کے مشوروں پر عمل نہ کرتے تو ہمارے لیے یہ زمین بھی تنگ ہو جاتی پچھلی مرتبہ اس نے آپ کی موجودگی میں یہ کہا تھا کہ اب الفجارہ کے لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ وہ پر امن رہ کر ہی فریڈینینڈ کا اعتماد بحال کر سکتے ہیں اور فریڈینینڈ کو بھی یہ اطمینان ہو چکا ہے کہ میں اس کا وفادار ہوں اس لیے وہ دن دور نہیں جب وہ کسی بڑی ذمہ داری کا مستحق سمجھ کر مجھے غرناتا واپس بلا لے گا ملکہ عائشہ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا اگر ابو القاسم اتنا ہی نیک اور فریڈینٹ اتنا ہی نادان ہوتا تو تم الحمرہ سے نہ نکلتے کاش تمہاری ماں تمہیں بار بار اس زہریلے سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنے سے روک سکتی جو تمہیں کئی بار ڈس چکا ہے ابو عبداللہ میں اس وقت سے ڈرتی ہوں جب ابو القاسم تمہارے پاس فریڈینڈ کا آخری پیغام لے کر یہاں آئے گا اور تم پھر ایک بار مجھ سے یہ کہو گے کہ تم نے اشدہے کے منہ میں سر دے دیا ہے امی جان ابو عبداللہ نے سراپا التجا بن کر کہا آپ ابو القاسم کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ بے وقوف ہے وہ اپنے زندگی کے آخری ایام یہاں بسر کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اگر مجھے یہاں سے ہجرت کرنا پڑی تو وہ خود اور اس کے خاندان کے لوگ بھی الفجارا میں نہیں رہ سکیں گے ملکہ نے کہا ابو القاسم نے دشمن کی جو خدمات سر انجام دی ہیں ان کے باعث وہ الفجارہ میں ایک جاگیر کے علاوہ کئی اور جاگیریں حاصل کر سکتا ہے اسے ہمارے پڑوس میں اس لیے جاگیر دی گئی ہے کہ جب تک ہم یہاں ہیں اس کے ملازم اور کارندے ہماری نگرانی کرتے رہے اس نے الفجارہ میں اپنے جاسوسوں کا جال بچھا دیا ہے جو اسے تمام حالات سے باخبر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے گھر کی کوئی بات تک اس سے پوشیدہ نہیں رہتی ہم اپنے کسانوں اور گھریلو ملازموں کے متعلق بھی وسوخ کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کون ہمارا وفادار ہے اور کون ابو القاسم یا فریڈینینڈ کے لیے جاسوسی کرتا ہے قبائل میں کمزور لوگوں کا دل خریدنے کے لیے وہ فریڈینینڈ کے خزانے سے جتنی رقم چاہے خرچ کر سکتا ہے اور یوسف کا یہ دعویٰ غلط نہیں تھا کہ ابو القاسم کے تمام رشتے دار اور نوکر جنگ کے دنوں میں دشمن کے لیے جاسوسی کیا کرتے تھے افسوس ہے کہ تم یوسف کے خلوص کی قدر نہ کر سکے اور اسے چاروں طرف سے مایوس ہو کر تمہارا ساتھ چھوڑنا پڑا اور اب یہ حالت ہے کہ جو لوگ کرناتا سے ہمارا حال پوچھنے آتے ہیں وہ پہلے مصحف کے پاس جاتے ہیں اس کے گھر میں صرف سعد ہی ایک ایسی لڑکی ہے جس سے ہمیں کسی ہمدردی کی توقع ہو سکتی ہے وہ میری گود میں کھیلا کرتی تھی اس کی ماں مجھے ایک بیٹی کی طرح عزیز تھی لیکن مصب نے شاید اسے بھی ہمارے پاس آنے سے منع کر دیا ہے وہ کئی ماہ سے میرے پاس نہیں آئی ابو عبداللہ نے مسترب ہو کر جواب دیا امی جان آپ اطمینان رکھیں اگر مصحف پر کوئی الزام ثابت ہوا تو اسے پوری سزا دی جائے گی لیکن اب اس موضوع کو چھیڑنے سے کوئی فائدہ نہیں آپ ان باتوں سے مجھے اندرست چھوڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتی افریقہ کی خاک چھاننے کے بجائے میرے لیے خود کشی کر لینا زیادہ آسان ہے ملکہ چند ثانی سکتے کے عالم میں اپنی بیٹی کی طرف دیکھتی رہی پھر اچانک کرسی سے اٹھی اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر لڑکھڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی ابو عبداللہ اٹھ کر دریچے کی طرف بڑھا اور پھر زینے سے باہر کی طرف دیکھنے لگا اچانک اسے زینے پر تیز قدموں کی آہٹ سنائی دی اور چند لمحے بعد اس کی بیوی حواسی کی حالت میں کمرے کے اندر داخل ہوئی آپ نے پھر کوئی جھگڑا کیا ہے کیا ابو عبداللہ پریشان ہو کر بولا امی جان نے آپ سے کوئی شکایت کی ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں آپ فوراً نیچے چلے ابو عبداللہ بھاگتا ہوا نیچے اترا اور چند ثانیے بعد جب ملکہ عائشہ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بے حص و حرکت اپنے بستر پر لٹی ہوئی تھی کنیز اور خادمائیں سلطان کو دیکھتے ہی ادھر ادھر ہٹ گئیں اس نے جھک کر ایک ہاتھ سے اس کی ٹٹولتے ہوئے اور دوسرا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا امی امی مجھے معاف کر دیں میرا مقصد آپ کو خفا کرنا نہیں تھا میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا ماں کی بھرائی ہوئی آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں ابو عبداللہ اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بے اختیار چلایا تم کیا دیکھ رہی ہو طبیب کو بلاؤ چھوٹی ملکا نے کہا طبیب ابھی آ جاتا ہے میں نے اس کو لانے کے لیے نوکر کو بھیج دیا ہے امی جان امی جان ابو عبداللہ نے دو زانو ہو کر اس کا ہاتھ اپنے ہوٹوں سے لگا لیا اور سسکیاں لینے لگا ایک عمر رسیدہ طبیب کمرے میں داخل ہوا اس نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک طرف ہٹایا اور ملکہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کی نفس ٹٹولنے لگا مریضہ کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن اس کی تیمار دار ہوئی سانس کے سوا کوئی آواز نہ سن سکے اور جب بوڑھا طبیب اپنے تھیلے سے کوئی دوا نکال رہا تھا تو غرناتا کے جلا وطن بادشاہ ابو عبداللہ کی ماں نے ایک جھرجری لی اور اس کے چہرے پر موت نے پردے تان دیے طبیب نے دوبارہ اس کی نفس ٹٹولنے کے بعد ابو عبداللہ کی طرف دیکھا اور ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھ کر سر جھکا دیا کچھ دیر تک ابو عبداللہ کو اس کی موت کا یقین نہ آیا پھر یکایک اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب پھوٹ نکلا وہ ماں کے پاؤں پر سر رکھ کر بچوں کی طرح سسکیاں لینے لگا تھوڑی دیر بعد چند سوار اور وہ جوار کی بستیوں میں ملکہ عائشہ کی وفات کی اطلاع دینے کے لیے روانہ ہو چکے تھے اور ابو عبداللہ نچلی منزل کے ایک کشادہ کمرے میں بیٹھا اپنے کاتب کو ابو القاسم اور غرناتا کے عیسائی گورنر مینڈوزا اور چند سرکردہ لوگوں کے نام خطوط لکھوا رہا تھا اس نے مینڈوزا سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ اپنی والدہ کی میت اپنے آبائی قبرستان لانا چاہتا ہے اور ابو القاسم کو اس نے یہ تاکید کی تھی کہ وہ غرناتا کی حکومت سے اجازت حاصل کرنے کے لیے اپنے ذاتی اثر و رسوخ سے کام لے اگر حکومت کو کوئی خدشہ ہو تو میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ الفجارہ سے جو آدمی میت کے ساتھ آئیں گے ان کی تعداد بہت کم ہوگی اس میں کوئی آدمی مسلح نہیں ہوگا اور میں میت کو سپرد خاک کرتے ہی ان کے ساتھ واپس چلا ہوں اچانک ایک کنیز کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے مغموم لہجے میں کہا جا ملکہ عالیہ فرماتی ہیں کہ آپ ایلچیوں کو غرناتا بھیجنے سے پہلے بڑی ملکہ کی وسیعت پڑھ لیجئے ابھی تک ابو عبداللہ کو اپنی ماں کی وسیعت کا علم نہ تھا وہ جلدی سے اٹھا اور کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا چند سانی بات وہ اپنی بیوی کے سامنے کھڑا تھا چھوٹی ملکا نے اسے ایک کاغذ پیش کرتے ہوئے کہا چند ماہ قبل آپ کی والدہ نے مجھے تاکید کی تھی کہ یہ خط ان کی وفات کے بعد کھولا جائے ابو عبداللہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کاغذ پکڑ لیا اور شکایت کے لہجے میں بولا آپ نے کبھی اس خط کا تذکرہ تک نہیں کیا یہ ان کا حکم تھا اور تھوڑی دیر قبل مجھے اتنا بھی معلوم نہ تھا کہ یہ خط میرے لیے ہے یا آپ کے لیے ابو عبداللہ خط پڑھنے میں مصروف ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے ابو عبداللہ کی ماں نے لکھا تھا ایک کم نصیب ماں کے بد نصیب بیٹے اس دنیا میں کتنے ہی عزیز ایسے تھے جو ہمارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں موت کبھی یہ نہیں دیکھتی کہ مرنے والوں کی کیا اہمیت تھی یا ان کے حصے کے کتنے کام ادھورے رہ گئے وقت مسافران کو کسی تیاری کا موقع نہیں دیتا میرے بیٹے اب مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں زیادہ عرصہ زندگی کا بوجھ اٹھا سکوں اس ویرانے میں اپنی موت کا تصور کرتے ہوئے مجھے بارہا تم سے کچھ کہنے کا خیال آیا لیکن ایک بار نزے کے عالم میں بھی اپنے بیٹے کو پریشان دیکھنا پسند نہیں کرتی اس لیے میں اپنی وسیعت بہو بیگم تمہاری ملکہ کے سپرد کر رہی ہوں گرناتا ناتا چھوڑنے سے قبل میں یہ سوچا کرتی تھی کہ کسی دن مجھے تمہارے باپ کے پہلو میں دفن کیا جائے گا مگر ان کی قبر میں آخری بار حاضری دیتے ہوئے جب میں کسی دور افتادہ مقام پر اپنی آخری آرام گاہ کا تصور کرتی رہی تھی تو انتہائی بے کسی کی حالت میں بھی مجھے اطمینان محسوس ہوتا تھا کہ مرنے والوں کی ارواح کے درمیان سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں اس لیے میں نے الفجارہ پہنچتے ہی اپنی قبر کے لیے ایک موضوع جگہ تلاش کر لی تھی میرے بیٹے تم صدیوں پرانا قبرستان تو دیکھ ہی چکے ہو جہاں مجاور نے تمہیں تارق کے زمانے کے چند شہیدوں کی قبریں دکھائی تھی میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر مرنے سے پہلے مراکش نہ جا سکوں تو مجھے ان بزرگوں کے قدموں میں دفن کر دیا جائے عید کے دن وہاں ہزاروں لوگ دعائیں مغفرت اور فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں جب گزشتہ عید پر میں وہاں گئی تھی تو میں نے قبرستان کے بوڑھے مجاور سے اپنی یہ آخری خواہش بیان کر دی تھی میری قبر پر تمہیں مقبرہ تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں میں تاریخ کے صفحات سے اپنا نام حسف تو نہیں کر سکتی لیکن مجھ پر تمہارا آخری احسان یہی ہو سکتا ہے کہ تم دنیا کے سامنے میری قبر کی نمائش نہ کرو اس سے میری روح کو تکلیف ہوگی ابو عبداللہ جب کسی قوم کی سلطنت تباہ ہوتی ہے تو اس کے تاجداروں کے آخری نشان بھی مٹ جاتے ہیں اور میں اس حکمران کی ماں ہوں جس نے اپنے ہاتھوں سے اندلس کے مسلمانوں کی آخری سلطنت کا چراغ گل کیا ہے ممکن ہے کہ ایک عالی شان مقبرے کے بجائے میری شکستہ قبر سے اڑنے والی گرد پر ہی کسی کو رحم آ جائے تمہاری ماں ابو عبداللہ نے کاغذ اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور دیر تک سسکیاں لیتا رہا پھر وہ اچانک کمرے سے باہر نکل گیا دوسرے دن الفجارہ کے طول و عرض سے ہزاروں آدمی ملکہ عائشہ کے جنازے کے لیے جمع ہو چکے تھے ابو القاسم طلعتلا کے شاہی محل میں فریڈینٹ اور ملکہ ازابیلا کی مسنت کے سامنے معدب کھڑا تھا اور یہ پہلا موقع تھا کہ بادشاہ اور ملکہ نے تخلیے میں بھی اسے اپنے سامنے بیٹھنے کی دعوت نہیں دی تھی چند ثانیے وہ سرد موہری سے اس کی طرف دیکھتے رہے بلا آخر فریڈینٹ نے کہا ہمیں ابو عبداللہ کی ماں کی وفات کی خبر سے تین دن بعد خرناتا سے تمہاری روانگی کی اطلاع مل چکی تھی لیکن ہمارا خیال تھا کہ تم الفجارہ کے تازہ حالات معلوم کرنے کے بعد ہمارے پاس آؤ گے عالی جا اس نے جواب دیا الفجارہ سے خبر رسانی کے متعلق میرے انتظامات اتنے مکمل ہیں کہ وہاں کے متعلق معمولی واقعات بھی میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے گھرناتا سے روانگی سے قبل میں نے گورنر سے ملاقات کی تھی اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ موجودہ حالات میں میرا آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے ملکہ ازابیلا نے کہا ابوالقاسم تم نے گزشتہ ملاقات میں ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم کسی دن ہمارے پاس یہ خوشخبری لے کر آؤ گے کہ اندلس کی زمین ابو عبداللہ کے وجود سے پاک ہو چکی ہے ملکہ عالیہ مجھے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے جس وقت کا انتظار تھا وہ آ چکا ہے ملکہ عائشہ کی وفات سے آپ کے غلام کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو چکی ہے اب میں کسی مزاحمت کا خطرہ محسوس کیے بغیر ابو عبداللہ سے وہ بات کہہ سکتا ہوں جو اس کی ماں کی زندگی میں نہیں کہی جا سکتی تھی مجھے ملکہ عائشہ سے یہ خدشہ ہو سکتا تھا کہ اگر اس پر معاہدے کے خلاف کوئی نیا فیصلہ ٹھونسنے کی کوشش کی گئی تو وہ پوری شدت کے ساتھ مزاحمت کرے گی اور ابو عبداللہ بھی اس کے ذہن سے سوچنے پر مجبور ہو جائے گا وہ فجارہ کے جنگجو قبائل کو بھی بغاوت پر آمادہ کر سکتی تھی لیکن اب میں ابو عبداللہ کو اس طلاح کی ملکہ کے آخری خواہش کے احترام پر مجبور کر سکتا ہوں میں اسے مستقبل کا وہ نقشہ دکھا سکتا ہوں کہ وہ رضاکارانہ طور پر افریقہ چلا جائے اور الفجارہ کے قبائل کو اس بات کا احساس بھی نہ ہو کہ بادشاہ سلامت یا ملکہ عالیہ کی طرف سے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے فریڈینڈ نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اگر ابو عبداللہ خاموشی سے مراکز چلا جائے تو اسپین کی آئندہ نسلیں تمہیں اپنا عظیم ترین محسن سمجھیں گی اور مستقبل کے مورخ جہاں ہماری فتوحات کا ذکر کریں گے وہاں تمہاری خدمات کو بھی فراموش نہیں کریں گے عالی جاہ ایک غلام اپنے آقا کی خوشنودی سے زیادہ کسی اور انعام کی تمنا نہیں کر سکتا ابو القاسم بیٹھ جاؤ ہم تمہیں اپنا غلام نہیں بلکہ اپنا دوست سمجھتے ہیں ابو القاسم پیچھے ہٹ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا ملکہ ازابیلا جو اس ملاقات کے دوران پہلی بار مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی بولی ابو القاسم ہم نے تمہاری سابقہ خدمات فراموش نہیں کی لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم کب تک اپنی آخری ذمہ داری پوری کر سکو گے ملکہ عالیہ اگر مجھے حکومت کے خزانے سے وہ عبداللہ کی جاگیر کی قیمت ادا کرنے کا اختیار دے دیا جائے تو میری واپسی سے چند دن بعد آپ کی خوشخبری سنیں گی کہ آپ کا غلام اپنا آخری فرض ادا کر چکا ہے اگر غرناتا کے حاکم کو اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا تو مجھے یہاں آنے کی ضرورت پیش نہ آتی لیکن انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ابو عبداللہ کے متعلق آپ کی خواہشات کیا ہیں مینڈوزا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنی طرف سے طلعت اللہ کے دربار میں کوئی ایسی تجویز پیش نہیں کر سکتا جس سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہو تمہیں یقین ہے کہ ابو عبداللہ الفجارہ میں اپنی جائیداد فروخت کرنے پر آمادہ ہو جائے گا علی جاہ مجھے یقین ہے لیکن تم جانتے ہو کہ گزشتہ جنگ کے باعث ہمارے خزانے خالی ہو چکے ہیں اور ہم ابو عبداللہ کو منہ مانگی قیمت ادا نہیں کر سکتے علی جاہ میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ آپ کی طرف سے زیادہ راہ کے طور پر معمولی رقم بھی بہت بڑا انعام سمجھے گا اگر مینڈوزا کو حکم دیں تو غرناتا کے خزانے سے بھی اس رقم کا انتظام ہو سکتا ہے پھر یہ رقم شاہی خزانے پر بوجھ نہیں ہوگی اور جو رقم آپ ابو عبداللہ کو عطا کریں گے اس سے کہیں زیادہ اس کی جاگیر فروخت کر کے وصول کی جا سکے گی اگر غرناتا کے خزانے سے مطلوبہ رقم دستیاب ہو سکتی ہے تو تمہیں کل ہی غرناتا کے گورنر کے نام ہمارا حکم مل جائے گا اسے یہ بھی ہدایت کر دی جائے گی کہ سلطنت کی بہتری کے لیے تمہیں ہر وقت غرناتا کے خزانے سے مطلوبہ رقم نکلوانے کی اجازت ہے تمہارے خیال میں ابو عبداللہ کے لیے کتنی رقم کی ضرورت ہوگی علی جاہ میری کوشش یہی ہوگی کہ اس کے ساتھ حضور کا آخری سودا زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ ڈوکٹ میں ہی چکا دیا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس رقم میں سے بھی کچھ بچا لوں ملکہ نے حیرت زدہ ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا صرف ایک لاکھ اب القاسم اگر اس سے ہماری الجھن دور ہو سکتی ہے تو ابو عبداللہ کی جاگیر تمہارا انعام ہوگی اور جتنی رقم تم بچا سکو گے وہ بھی تمہاری ہوگی نے کہا نہیں ملکا اسپانیہ کی تاریخ کا یہ معمار جس نے ہمارے لیے غرناتا کے دروازے کھولے تھے اس سے بہتر انعام کا حقدار ہے الفجارہ میں اس کو ہم نے ابو عبداللہ کی جاگیر کے پاس جو جاگیر دی ہے وہ اس کی خدمات کا صلا نہیں تھا بلکہ اس سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس بہانے ابو عبداللہ اور اس کے حامیوں کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھی جائے جب ابو عبداللہ رخصت ہو جائے گا تو ابو القاسم کو زیادہ اہم ذمہ داریاں سونپی جائیں گی اور ہم اس کی خدادات صلاحیتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے لیکن اس وقت تمہارے مہمان کو آرام کی ضرورت ہے اس کے بعد مجلس برخاست ہو چکی تھی اور ابو القاسم شاہی مہمان خانے کا رخ کر رہا تھا فریڈینٹ کچھ دیر کسی گہری سوچ میں سر جھکائے بیٹھا رہا ملکہ نے پوچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں کچھ نہیں فریڈینٹ نے چوک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا آپ کو یقین ہے کہ ہمیں ابو عبداللہ سے نجات مل جائے گی ملکہ ابو عبداللہ سے ہمیں اس دن نجات مل گئی تھی جب وہ غرناتا سے رخصت ہوا تھا تو پھر آپ کس بات سے فکر مند ہیں کیا آپ کو اور قاسم کے باتوں پر یقین نہیں میں اس کی آمد کی اطلاع پاتے ہی سمجھ گیا تھا کہ اب ابو عبداللہ سے نجات حاصل کرنے کا وقت آ چکا ہے لیکن میرے نزدیک اس سے کہیں زیادہ اہم مسئلہ اس آدمی سے نجات حاصل کرنا ہے جو بھیڑیے سے زیادہ خونخوار اور لومڑی سے زیادہ مکار ہے میں اس کتے کی وفاداری پر کیسے یقین کر سکتا ہوں جس نے اپنے ہی مالک کو کاٹ کھایا ہو اپنی قوم کے دشمن غیروں کے کیوں کر دوست ہو سکتے ہیں لیکن اب ہمارے لیے اس کی دوستی یا دشمنی کیا اہمیت رکھتی ہے وہ جس سلطنت کا وزیر تھا وہ مٹ چکی ہے وہ جس قوم کا فرد تھا اس پر ہم مکمل فتح حاصل کر چکے ہیں آپ اس وزیر کے متعلق فکر مند کیوں ہیں جس کو ہم ہر وقت پنجرے میں بند کر سکتے ہیں تمہیں یہ خوش فہمی ہے کہ ابو القاسم نے اپنا مستقبل ہمارے ساتھ وابستہ کر لیا ہے فرض کرو کہ کسی دن اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اس کے مقاصد کسی اور کے ساتھ دینے سے زیادہ پورے ہو سکتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جب ہم اس سے ابو عبداللہ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے تو ہمیں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ اگر یہ شیطان یہاں آنے کے بجائے ترکوں کے امیر البحر اور ساحل بربر کے جہازوں کے پاس پہنچ جاتا تو ہماری تباہی کے لیے اس کی تجاویز کیا ہوتی ملکہ نے بے قرار ہو کر کہا خدا کے لیے مجھے پریشان نہ کیجیے میرے نزدیک اسپانیہ کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جسے آپ حل نہ کر سکیں آپ نے غرناتا کے ٹیکسال کے ایک کھوٹے سکے سے وہ کام لیا ہے جو کسی اور کے لیے اس ملک کی ساری دولت لٹا دینے کے بعد بھی ممکن نہ تھا مجھے یقین ہے کہ جب آپ یہ محسوس کریں گے کہ اب آپ کو اس کھوٹے سکے کی ضرورت باقی نہیں رہی تو اس کو غائب کر دینے میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی فریڈینڈ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور ازابیلا کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے سر سے ایک پہاڑ کا بوجھ اتر چکا ہے